ہفتے میں ایک دفعہ جگنے کے لیے ہے ہر مسجد اپنے اپنے محلے میں اپنی جماعت بنا کر کے مسجد وار جماعت بنا کر کے محلے میں محنت کرے جو بنیادی کام ہے مسجد واقع بات کے گشت کرنا اپنی مسجد میں ایسے ہی دوسرا گشت کرنا تعلیم اپنی مسجد میں قائم کرنا اور اپنے گھر کے مستورات کے لیے بھی تعلیم کا حلقہ قائم کرنا اور اسی طرح صبح کے وقت میں بہتر ہے کہ فکروں پر جڑ جائیں اور اپنے چوبیس گھنٹے کے لیے محنت کا کی ترتیب سوچیں کوئی مسجد بالکل جماعت پہلے کے ہر ہر فرد مرد سے ملاقات ہو جائے اور ان کو بھی میرے اعمال میں شرکت کی ترغیب دی جا رہی اور پھر وہی مسجد وار جماعت تین دن کی چلے کی چار مہینے کی اور اس سے بھی زیادہ آگے ملکوں کی جماعتیں بنا دے اور وہ یہاں شب کو جاری میں لے کر آئے یہ ترتیب ہے تمہاری اور یہاں کے مشورے سے جماعتوں کا رخ قائم کیا جائے کہاں جائے گی یہ خود سے طے نہ کریں ہمارے یہاں اس محنت میں مشورہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا تو اتنی بات ہوتی ہے کہ یہ جماعت ہمارے یہاں سے بنی ہے اس کا رخ جو شہر کے پرانے ہیں وہ سوچ کر کے اس کو بتا دیں عام طور سے روزہ جماعتوں کے لیے دو چار مہینے سال کے لیے رخ دے دیتے ہیں کہ اس رخ پر آپ اپنے تین دن کی جماعتیں بھیجتے رہیں لیکن چلے چار مہینے کے لیے مشورے سے جہاں کا بھی رخ طے ہو جائے وہاں کے بعد چلی گئے خرچے کے اعتبار سے یہ ہماری سیدھی شادی ترتیب ہے کوئی پیچید بھی اس میں ہے نہیں ہر بستی ہر شہر ہر ملک ہر گاؤں ہر شہر اس ترتیب پر آ سکتا ہے پاس بہت ذرائع ہیں یا نہیں ہیں پیسے ہیں یا نہیں ہیں اور دوسرے اسباب ان کے پاس موجود ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ اس آسان سی ترتیب پر سب کھڑے ہو سکتے ہیں ایسی آسان ترتیب پوری دنیا کے لیے بنائی گئی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے اور دین کو آسان بنایا اس لیے آسان بنایا تاکہ ہر آدمی عمل کر کے اور اپنے مقصد کو حاصل کر سکے انسانوں کو بے مقصد نہیں بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو رکھا ہے اور ان کے یہاں پر آنے کا کچھ متعینہ وقت کے لیے تو اس کا مقصد ہے اور وہ مقصد یہی ہے کہ ہم کو یہاں سے منتقل ہو کر کے پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ایک زندگی ہے وہاں کے لیے ہم کو تیاری کرنی ہے یہ اس کا مقصد ہے اور وہ کیسے کرنی ہے وہ تیاری کس طرح سے ہوگی اس کے اس کی رہبری کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں اپنے خاص بندوں کو بھیجا انسانوں کو سمجھانے کے لیے تمہیں یہاں کیوں رکھا گیا اور اچانک پھر یہاں سے چلے جاتے ہو اس کا کیا مقصد ہے ہر نبی نے آ کر کے ایک ہی مقصد بتایا ہے کوئی دو بات نہیں بتائی وہ مقصد یہی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اپنی اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے اور اسی کے مطابق اللہ سبحانہ ہمارا تعالیٰ ہمارا مقام آخرت کی ہمیشہ آنے والی زندگی کا متعین فرمائیں گے اور پہلے زمانے میں چونکہ انسانوں کے پاس ایک دوسرے تک بات پہنچانے کے ذرائع موجود نہیں تھے اس لیے ہر علاقے میں ہر قوم کے پاس نبی آتے رہے لیکن پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال فرمایا قیامت تک کے آنے والے انسانیت کے لیے اور دین کو بھی مکمل فرما دیا پہلے نبیوں کو دین ملتا تھا لیکن وہ ان کے اپنی قوم کے حساب سے کچھ احکام دیے جاتے تھے انہیں پر عمل کر کے وہ اپنی آخرت بنا سکتے تھے لیکن اب چونکہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے واسطے ایک طریقہ حیات دینا تھا اسی کو دین کہتے ہیں تو اس کو بھی مکمل کر دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور جتنی نعمتیں تمہیں ملنی ہیں وہ سب دے دی یعنی دین کی تکمیل کے ساتھ نعمتیں ہیں جو نعمتیں ملنی ہیں تو دنیا میں بھی ان کا نمونہ موجود ہے لیکن اصل آخرت کے اندر ملے گی انسانوں کو جو نعمتیں ہیں وہ اصل آخرت میں ملیں گی تو اس کو اس کا اہتمام کر دیا گیا یعنی اس دین کے راستے سے ہم کو ساری کی ساری نعمتیں مل جائیں گی کسی راستے پر نہیں ملے گی نہ دنیا کی اور نہ آخرت کی جو بھی آدمی دین کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے اس کی آخرت بھی بگڑتی ہے اور دنیا بھی بگڑتی ہے فصیرت دنیا بل سلام الموین دونوں بگڑ جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہم کو دین کی آتا فرمائی ہے اپنے نبی پاک علیہ السلاد السلام کے ذریعے سے اور اس کو آسان بنایا تاکہ ہر آدمی اس پر عمل کر سکے دین کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے صبح سے شام تک اپنی زندگی میں کیسے عمل کریں اعمال کے مجموعے کو ہی دین کہا جاتا ہے انسان کے جسم سے جو عمل نکلتے ہیں وہ کس طرح سے کیے جائیں اسی کا نام دین ہے اور وہ عمل تابع ہوتا ہے علم کے تو انسان کو پہلے علم آتا کر ہے اور پھر اس سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ پھر وہ علم کو حاصل کرنے کی بھی محنت کرے پھر عمل کر کے دکھ رہا ہے علم اور عمل یہ دو چیزیں انسان کو دی گئی حقیقی کامیابی کے حاصل کرنے کے واسطے ایمان بھی علم ہی ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا یہ علم ہے بہت بڑی دنیا ایسی ہے جس کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے اتنی آسان سی اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں دنیا کے سامنے اور اتنی چھوٹی سی بات معلوم نہیں ان کو کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے اتنی آسان بات ہے لیکن ماننی معلوم اب اس کو یہ چیز معلوم ہو تو اس کے معلوم کرنے کے لیے اس کو ساری انسانیت کو یہ بات معلوم ہو جائے اسی لیے دعوت کے عمل کو دین کا جز بنایا کسی ایک علاقے کسی ایک فرد کے لیے دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک علاقے میں تشریف لائے وہ اس عرب کے علاقے ہی کے لیے اجازت ہی کے لیے دین نہیں ہے اور زمانہ بھی بہت تھوڑا سا ملا کل تیئیس برس ملے چالیس برس کی عمر میں تو نبوت دی گئی اور تریسٹھ سال کی عمر میں بلا لیا گیا تو صرف تیئیس سال ملے اسی چھوٹی سی مدت میں سارے کام سکھلا دیے علم بھی پوری طریقے سے منتقل کر دیا گیا اور عمل بھی پورے طریقے سے منتقل کر دیا گیا اور ایسی طریقے سے علم کو لیا ساتھیوں نے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو سب نے اپنے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا اور پھر اس پر عمل کر کے دکھلایا وہ نمونے تیار ہو گئے سوالات اس تیئیس سال کی مدت میں چھوٹی سی مدت میں دین بھی پورا نازل ہو گیا اور ایسے انداز سے نازل ہوا کہ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا اور اسی کے مطابق آیتیں نازل ہوتی تاکہ انسانیت کو سمجھنے میں آسانی ہو اس لیے اس واقعے سے اس کو جوڑ دیتے تھے پورا دین مکمل ہو گیا کچھ باتیں براہ راست وحی کے ذریعے سے آتی تھیں اور اسے وحی ایک مطلوب کہتے ہیں یعنی اس کو پڑھا جاتا ہے پرانی بات ہے کچھ باتیں ربی ہیں ان کے اوپر رقم ہوتی تھی اور وہ بتلاتے تھے ان کو آسادی سے مبارکہ کہتے ہیں یعنی اپنے جو ان کے اوپر کی گئی اور اس پر عمل بھی کر کے انہوں نے دکھلایا ایسی عجیب و غریب احادیث ہیں کہ آدمی حیرت میں رہ جاتا ہے کہ ایک ہی آدمی ہے اور پرانے پاک بھی نازل ہو رہا ہے اور ایسی ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے وہ سب کا بدلایا جا رہا ہے اور سب پر عمل بھی کیا جا رہا ہے اور چاروں طرف سے مخالفت کا بازار گرم ہے ایسی ویسی مخالفت نہیں ہے بلکہ تیر اور تلواروں وہی اس وقت کے ہتھیار تھے اور ان سے ان سے مقابلہ حق کا مقابلہ ہو رہا ہے اور اس ماحول میں اتنا بڑا کام تیئیس سال کی مدت میں کر دیا گیا یہی بات اس کی حقانیت کے لیے کافی ہے وہ اس کی مثال کو پیش ہی نہیں کر سکتا ہے ساری دنیا مل کر کے ساری دنیا کے دانشور مل کر کے کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی اتنی تیزی سے دنیا میں عام نہیں کر سکتے جس طرح سے اللہ سبارہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس خیر کو انسانیت کی طرف کو منتقل فرمایا لیکن بزرگ اور دوستوں یہ ایک خیر ہے علم اور عمل کی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ایک امتحان ہے کہ کون علم اور عمل پر آتا ہے تو اس امتحان کے لیے مقابلے پر دو طاقتیں اور ہیں ایک جو علم ہے اور عمل ہے تو مقابلے پر دو طاقتیں ہیں ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے یہ دو طاقتیں ادھر کی طرف کو کھینچتی ہے وہ دو طاقتیں ہیں وہ صحیح رقص کی طرف کو کھینچتی ہے اور یہ دو طاقتیں بالکل بربادی کی طرف تو کھینچتی ہے اور انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ان دونوں میں سے کوئی سیدھے راستے کو اختیار کر لو ہر چھوٹے سے چھوٹے پرد کو اور بڑے سے بڑے آدمی کو یہ اختیار دیا ہے تو چاہے اس راست کو سمنشا پر منشا اپری اختیار ہو گیا اس راستے کو اختیار کرو یا اس کو کرو یہ تمہارے اوپر ہے تمہاری دوست بلر دنیا میں ہر آدمی سمجھدار ہوتا ہے اور کامیابی کے راستے ہی کو اختیار کرتا ہے لیکن یہاں آ کر کے وہ بہت بڑی ناسمجھی میں مبتلا ہو جاتا ہے اتنی بڑی خیر اور اس کے لیے اتنا آسان راستہ اور پھر غلط رخ کے اوپر آدمی اپنے کو چلا بیٹھتا ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ ماحول ہوتا ہے ماحول کی خرابی ہر آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے تو اسی ماحول کو بدلنے کے لیے اسی ماحول کو بدلنے کے لیے دین یہ جو دعوت کی محنت ہے اس کو دین کا جز بنایا گیا یہ دعوت کی محنت یہی یہ بھی ہے جو ماحول کو بدلتی ہے یعنی آدمی گھر بیٹھے بیٹھے یا مسجد میں پورے طور پر دین پر عمل کر رہا ہے تو ماحول تو اس میں کچھ نہیں نفع پہنچائے گا وہ بیٹھا بیٹھا ہوا کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ماحول تو بگڑتا چلا جا رہا ہے تو اس کے علاج کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عمل تبدیل و دعوت کا آج کے زمانے میں عنایت فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ عمل جاری اور ساری ہے یعنی جو بھی آدمی دین کے اندر داخل ہوتا اور کہتا کہ میں حق کے راستے کو اختیار کرتا ہوں تو فوراً اس کے لیے کہتا اب میں دوسروں کو بھی بہن گا حالانکہ بعض مرتبہ دو بار کر ان سے بات منع کرتے تھے ابھی ابھی نہیں جیسے آپ نے پڑھا ہوگا ابو ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ جو آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہیں کہ بات بالکل حق ہے جو پہلے کی تلاش میں تھے اگر سلمان پارسی وغیرہ اس قسم کے دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ تلاش میں خب کی تلاش میں تھے جب دیکھا اور ذرا سی بات کیا آ کر کے پہلے تو اپنے بھائی کو بھیجا تھا اس سے کچھ مطمئن نہیں ہوئے پھر خود آئے اور ایک دم قبول کر کیا اور پھر کہا کہ اب تو میں اعلان کروں گا کیا کر تو نے کہا ارے ابھی ابھی نہیں تو جب ایک بات حق ہے تو میں کیوں روکوں گا میں نہیں میں بھی رکتا اور جا کے خانے کعبہ میں اتنی زور سے خلان کیا کلمہ پڑ دیا اور اتنی مار پڑی چاروں طرف سے کہ بالکل بے ہوش ہو گئے گر گئے اور بالکل مرنے کے قریب ہو گئے کہ نہیں یہ جب جو تھک ہے تو میں کہا میں کیوں رکوں گا میں تو سب سب کو کہوں گا ایسے چیلے تھے وہ اللہ صبح تعالیٰ نے نبی پاک السلام علیہ السلام کو دنیا کے اندر سے چن کر کے ایسے بڑھیا ساتھی ادا کر جنہوں نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے مثال قائم کر دی دیکھو بھائی ایسا ہوتا ہے کام سوالات نمونے تیار ہو گئے انہوں نے دین پر بھی عمل کیا اور دین کی دعوت پر بھی کھڑے ہو گئے کیونکہ ماحول کو بدلنا ضروری ہے بڑا تو نہ تو لوگوں تک علم کی بات پہنچ پائے گی اور نہ وہ عمل پر آ سکیں گے اگر دعوت کی محنت کو چھوڑ دیا جائے وہ محروم ہو جائیں گے اتنا بڑا طبقہ تو ایسا انہیں پڑھا لکھنا پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں اور جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے بھی ہیں لیکن ان کو وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے کہ وہ دین کی باتوں کو پڑھ سکے پڑھتے تو بہت ہیں بہت سے گل گئے ہیں دنیا میں کہ وہ وہ ہر وقت پڑھتے ہی رہتے ہیں آج کل تو یہ کتابوں کے بجائے ایک اور اسی وقت چل گئی ہے اسی کو دیکھتے رہتے ہیں اسی میں پڑھتے رہتے ہیں اگرچہ وہ بہت نقصان کی چیز ہے آدمی کی صحت کے لیے بھی اور انسان کے علم کے لیے بھی کیونکہ وہ کتاب نہیں ہے وہ تو ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے جس میں حق کی حق کی دعوت کم ہوتی ہے ایک فیصد بھی نہیں ہوتی اور باطل کی دعوت فیصد فیصدی سے بھی زیادہ ہوتی ہے سمجھ رہے اور دیکھتا رہتا ہے اور بچوں کو بھی دے دیتے ہیں وہ بھی دیکھتے رہے بیچارے اور انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ آئے گا اس کا اور اتنی تیزی سے اس کو بدلتے ہیں ایک چیز دکھائی پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ گزری نہیں ہے دوسری چیز دکھائی پھر دوسری سیکنڈ گزری نہیں ہے تیسری دکھائی اس کی آنکھیں چکا چور ہو جاتی وہ دعوت ہے کی اور اس کے چکر میں پھنسا ہوا ہے یعنی پہلے کم سے کم کتابیں تو پڑھتے تھے لوگ اور کتابیں پڑھ پڑھ کر کے اپنے علم کو پڑھاتے تھے لیکن آپ اس سے بھی گئے تو جیسے دنیا کے اندر سختی محنت وجود میں آتی ہے اسی طرح سے باطل کی بھی محنت ہے جو ہمیشہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور انسانوں ہی میں سے شیاتین پیدا ہو جاتے ہیں وہ شیطان جناتوں میں سے نہیں ہے وہ تو وہ پرانا والا ہے جو کہ ان میں سے تھا اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن اب تو انسان اور جنات سب میں سے شاطین ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کو غلط وقت پر ڈالتے ہیں ان کا کام ہی ہے اس کا مقابلہ صرف حق کی دعوت ہے اور اس حق کی دعوت کا پہلے زمانے میں باقاعدہ کوئی دعوت کے لیے نکلے تو اس کو تیر اور تلوار دینے پڑتے تھے اور بندروں پر توپ لینی پڑتی تھی اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی آسان کر دیا یہ تبلیغ و دعوت کا اتنا آسان سا کام ہم کو عنایت فرما دیا اور اسی کے راستے سے اسی کی دعوت کی محنت کے راستے سے سارے عالم کے اندر ماحول ایک دم تبدیل ہوتا چلا گیا کوئی تصور نہیں کر سکتا لیکن دعوت چیز ہی ایسی ہے کہ حق کی بات کرو گے تو وہ پھیلے گی اور باطل کی بات کرو گے تو وہ پھیلے گی یہ دونوں میں یہ تاثیر رکھی ہے دعوت کے اندر لیکن اس دعوت کے ساتھ ساتھ خود بھی اپنے کو عمل کے اوپر لانا ہوگا تو یہ اس کام کے اندر دونوں چیزیں ہیں الحمد یہ کہتے ہیں بھائی تم چلتا ہے فارغ کر لو چار مہینے فارغ کر لو دو فلاں ملک کا تقاضا ہے تو تم تیار ہو جاؤ وقت مانگتے ہیں لوگوں سے جی۔ اپنے وقت خوش کر لو اپنے کو اچھے ماحول میں بٹھانے کے لیے اور اچھے ماحول بازاروں میں نہیں ہوتا ہے مسجدوں میں ہوتا ہے اور مسجدوں میں اچھا ماحول بھی اسی کام کے راستے سے پیدا ہوا ہے ہماری علی گڑھ کی اعتماد جماعت سن انیس سو بہتر میں انڈونیشیا گئی تو وہاں انہوں نے گشت کیا جگاتا ہے اور لے جاتا ہے نوجوانوں کو تو دیکھا کہ بہت سے نوجوان آئے اور مسجد میں آئے اور بیٹھے ہوئے پیچھے سگریٹ سگریٹ پی رہے اپنے ان کو کوئی یہ بھی یعنی سمجھ نہیں کہ بھائی مسجد میں آئے ہیں تو یہاں پر یہ نہیں کرنا چاہیے انہیں پتہ ہی نہیں اتنی زیادہ لائبریری اور انڈونیشیا تو ایسا ملک ہے کہ اتنے سارے ایمان والے تو کہیں اور رہے گی دنیا میں اس کا یہ حال تھا کی محنت سے پہلے لیکن اللہ نے بدل دیا اس ماحول کو بدل دیا اور ساری دنیا میں بدلا اور جماعتوں نے سب کوئی زبردستی کی کسی کے ساتھ اور نہ کسی کو ڈاٹا پھٹکارا زیادہ کشت گشت گشت میں باہر نکل گئے اور گشت میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے آداب ہوتے ہیں اور ان آداب کے اندر توازو ہی توازو ہے جو متعلق بات کرتا ہے وہ بھی اس کو بھی یہی ہدایت ہوتی ہے کہ اپنے اپنے غریب ایمان سے کبھی ایمان کی دعوت پیش کرو اور اسے مسجد میں لقت لانے کی کوشش کرو کہ وہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے تو اسے سن لو کر تو اتنی سی بات کہتے ہیں اگر وہ جاؤ اور اسے دور میں وہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے ہم سے کہا جاتا ہے متکلم سے کہ اپنے ضعیف ایمان سے یعنی اس کو پہلے ہی سمجھا رہے ہیں کہ تیرا تیرا ایمان بہت کمزور ہے سمجھے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ میں میں اس کو سمجھا رہا ہوں تو میں استاد ہو گیا یہ چھاپت ہو گیا میرا ایمان مضبوط ہے اس کا کمزور ہے تو نہیں یہ نہیں اس کا پہلا جملہ ہی ہے کہ اپنے لہی ایمان سے کبھی ایمان کی بات کہنا سب کو یہ ایک جو ہے یہ تو سات زمین آسمان سے بھی زیادہ قیمتی ہے قیمتی چیز ہے اور اسی کی بات وہاں مسجد میں ہو رہی ہے اور تم مسجد میں آ گئے ہوں یہ درست ہے اب وہ میرے میں تو سبزی لینے جا رہا ہوں میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں مجھے یہ کام ہے وہ کام ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں گھڑی سے نماز کے نماز کے بات کر لیجیے سمجھے اگر ہو تیار نہ ہو تو ٹھیک ہے تو تم جلدی سے کام کر کے آ جاؤ اس دین کی بات کو ایمان کی بات کو سننے کے لیے اور اب جو بھی ہے اس سے بھی کہنا ہے تمہیں یعنی روز اول سے ہی اس کو بھی جاری بنانا ہے جس کو بلایا ہے جس کے بارے میں معلوم ہے یہ کبھی مسجد میں دکھائی نہیں دیتا کیونکہ مسجد وار جماعت ہی تو کشت کرتی ہے اپنے محلے کے لوگوں سے واقف ہوتی ہے تو انہیں معلوم ہے کہ یہ تو یہ تو کبھی دکھائی دیتا نہیں لیکن کبھی اس سے بھول کر بھی یہ نہیں کہتے کہ میں دیکھو اثر کی نماز نکل جائے گی جلدی سے چلو نہیں یہ بہت بڑی بدگمانی ہے آپ کو کیا پتا کہ اس نے اثر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے نماز تو فرض ہے اور ایک ایمان والے کے بارے میں یہ سوچنا اور زبان سے کہنا کہ میں تم نے اثر کی نماز نہیں پڑھی ہے یہ تو اس کے اوپر بہت بڑی تہمت ہے کسی سے یہ کہا جائے ارے میاں جب وہ سچ بولا کرو تو وہ مرنے مارنے کو تیار ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولتا ہوں میں یہ تو مطلب وہ اس کا کہ میں سچ بولا کرو یہ تو اسے بھی پتا ہے سچ بولنا چاہیے تو اس کو ہدایت کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو امال کی بات ہی نہیں کرتے ہیں آمال کی بات تو جب فضائل کی کتاب پڑھی جائے گی تعلیم ہوگی تو اس میں اس میں سب آمادی کی بات ہوتی ہے آدمی خود سمجھ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہماری دعوت کے کام کے اندر تو ایمان کی بات کہی جاتی ہے اور ایمان یعنی علم کی بات کہی جاتی ہے اور علم کے اندر بھی صرف ایمان کی بات اللہ سے ہونا اور اللہ کے قید سے نہ ہونا اور یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو بھیجا قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے یہ بھی ایمان محدود ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر آئے تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہمیں زندگی ملنے والی ہے مرنے کے بعد ہم سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے یہ ایمان ہے کسی کے چاروں طرف ہماری بات گھومنی چاہیے یہی دعوت ہے اور اسی کے ذریعے سے ماحول بنتا ہے وہ لوگ اس وقت ہی نہیں کرتے اس وقت بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی تو مجھے کہتے تھے بتائیے ہمارے آبا اجداد مر گئے اور ان کی ہڈیاں بھی گل گئی اور زمین میں مل گئے اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو پھر اٹھایا جائے گا کہاں پر اٹھا لیا جائے گا یہ کہتے تھے وہ کوئی ہی نہیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے اور بھائی یہی تو اصل ہے یہ انسان کا مزاج ہے اس کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے نفے کی طرف ہی قدم اٹھاتا ہے جب اسے کچھ ہی نہیں مل رہا تو وہ گائے یہ قدم اٹھائے گا دین پر اور وہ تو دنیا کی چیزیں وہ دکھائی دے رہی ہے کہ بہترین سی کار ہے بہترین سا مکان ہے اور بہترین بہترین ہے چکا چون کرنے والی دکھائی دے رہی ہے تو وہ ان کی طرف تو جائے گا اور جو اسے اصل نعمتیں اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تو کیوں قدم اٹھائے گا تو یہی دعوت کی بنیاد ہے دنیا مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے اور تو پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے کتنا علم حاصل کیا اور اس کو عمل میں کتنا منتقل کیا علم حاصل کرنا بھی آسان ہے ہمارے یہاں آپ کے یہاں بھی چھوٹے بچوں کو پانچویں چھٹی چھٹی کلاس میں اسکولوں میں ساتویں میں تعلیم الاسلام پڑھا دیتے ہیں اور سارے مسئلے مسائل اس میں موجود ہیں نماز کیسے روزہ کیسے رکھنا اور ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا اور باقی کیسا ہے حاصل کرنا اردو کیا کھانا کیا نہیں کھانا یہ بنیادی باتیں سب بچوں کو سکھائی جاتی ہیں بچپن میں بچوں کو مسائل بچوں کو سکھلا دیے جاتے ہیں اب جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بھی ان کو اگر وہ بچپن میں مکتب میں جا کر کے ان کو سکھلا دیے گئے وہ دیکھ دیکھ کر کے عمل کرتے رہتا ہے اسے مزید کوئی اگر مسئلہ آ گیا تو وہ پھر کسی سے کہتا ہے بھائی ایک مسئلہ آ گیا ہے فتوا اور ادھر لکھ دو مفتی صاحب کو تو مفتی صاحب اس کا جواب لکھتے رہے اور وہ اس پر پیسے نہیں لیتے مفتی صاحب مفت جواب دیتے چاہے جتنا پیچیدہ مسئلہ آپ لکھ دیجیے اس کا پیسہ نہیں لیا جائے گا آپ کسی وکیل صاحب کے پاس جائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے صاحب تو اتنے سارے پیسے لے گا کہ اتنے کی تو پراپرٹی بھی نہیں ہے جتنا کا وہ وکیل آپ سے پیسے مانگ رہا ہے وہ صرف رائے کے پیسے میں لیتا ہے رائے کے اور یہاں مفتی صاحب اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں فری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا ہوا ہے کہ بچہ کو سکھا دیتے ہیں اور بڑے ہوئے تو بھی کوئی پیچیدہ مسئلہ آیا تو اس کو پوچھ لو اور سب بتانے کو تیار ہیں کوئی منع نہیں کرے گا لیکن جو سارا مسئلہ علم کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کی قیمت نہیں معلوم ہے اور معلوم بھی ہے تو ایک دفعہ اس کو بتا دی بچپن میں لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے تو وہ عمل کی قیمت کو نہیں سن رہا چیزوں کی قیمت کو بار بار سنتا ہے اور آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے اور زبان سے بولتا بھی ہے تو چیزوں کی اہمیت دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے عمل کی اہمیت کو نہ دیکھتا ہے اور نہ سنتا ہے اور نہ اس کو بولتا ہے اور نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے تو اس کی عمل کی اہمیت کم ہوتی چلی جاتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کی ضمانت دی ہے عمل پر عمل پر اللہ علی سارا الموت تھا بڑھایا تھا احسن عمل عمل کیا جائے اور عمل کو بھی بہترین بنایا جائے بہترین معمولی درجے ہر چیز میں معمولی درجے کی بھی چیز ہوتی ہے اور بڑھیا چیز بھی ہوتی ہے معمولی درجے کی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے بڑھیا چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ عمل کرو بہترین طریقے پر تو بہترین طریقے پر عمل جبھی تو کرے گا ابھی جب اس کی اہمیت دل کے اندر اتنی ہوئی ہو تو ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تو اس کے لیے فضائل فضائل فضائل کے پہ فضائل کی تعلیم پہ بٹھاتے ہیں اور بار بار ان کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں بار بار کوئی باتیں ہیں جو ہم بعض لوگ شروع میں کہتے تھے تمہیں تمہیں نہ قرآن ہے نہ ہے تمہیں یہ کتابیں مل گئی ہیں اور یہ ہیری کی پوجا کرتے رہتے ہیں کہتے تھے ہم پڑھے لکھے نہ ہوتے نا تو اپنے کو وہ پڑھا لکھا تھا کسی دوسرے لائن میں ہے لیکن وہ اپنے کو تین بھی ماہ سمجھنے لگتا ہے وہ آدمی فزکس فزکس ایک مضمون ہے اور اس میں اس نے ماسٹرس کیا پھر ریسرچ بھی کی پی ایچ ڈی کر لیا وہ کیمسٹری کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہیں جانتا گیا اس کا بچہ ہے ہائی اسکول میں وہ اس سے پوچھا ابا جان کیمسٹری کا فارمولا بتا دیجیے اور وہ ابا جان پروفیسر ہیں فزکس کے وہ کہتے ہیں مجھے بھی بتانا تم اپنے جو ٹیچر ہے اسے جو پوچھا گیا مجھے نہیں معلوم لیکن دین میں ہر ایک کو اندازی کا ہاتھ کہا گیا ہے میں چونکہ تبڑا پروفیسر ہوں پڑھا ہوں بتائیے پر مجھے دین بھی نہیں معلوم اگر دین جب معلوم ہوگا جب تو اس میں اس میں پڑھا لکھا ہوگا اس میں لیکن نہیں ہمیں سب پتا ہے میرے یہ ان کا معاملہ ہے اب زبان تو اپنے منہ میں ہے اپنے بابو میں ہے کیسے کہتے رہو اس کی تو پکڑ ہوگی بھائی کہ ہم زبان سے کیا بول رہے ہیں اللہ سبارت عالیہ نے یہ تین چیزیں ادا فرمائی ہیں سننے کے لیے کام دیکھنے کے لیے آنکھیں اور بولنے کے لیے زبان بھی ہے سو دیا ہے سمجھے بہت بڑی نعمت ہے انہیں سے عمل وجود میں آتے ہیں اور پھر دوسرے کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں ہم سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کے ذریعے سے عمل وجود میں آتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ چیزیں وجود میں آتی ہیں تو چیزیں تو وجود میں آتی ہیں لیکن چیزوں سے کام نہیں بنتا امن سے بنتا ہے جب بھی وہ کوئی کام کرے گا تو باہر کی چیز بنے گی لیکن انسان کے اندر عمل بنتا رہتا ہے اور اسی پر اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس نے عمل کے ذریعے سے اپنے اندر کون سی صفت پیدا کی ہے اسی پر ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا تو بھائی دوست بزرگوں کام بہت آسان ہے کوئی عمل ایسا نہیں ہے اس کو معمولی سے معمولی آدمی کی یہ کہ بھائی میرے پاس کمی ہے تو بہت بڑا عمل ہے نہیں ہر ایک کر سکتا ہے اتنا آسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو بھی عطا فرمایا دین میں بنیادی حیثیت نماز کی ہے اب وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ دیں اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے اشارے نہیں پڑھ دیں تو اتنا تو آسان کر دیا اسے سمجھے روزہ ہے نہیں رکھ سکتا تو اس کا فری فری ادا کر دے دے تو اس کے لیے آسانی ہے کوئی اس کے اس کے اس کی طاقت سے زیادہ بول اس پر ڈالا ہی نہیں گیا ہے سہولت ہی سہولت ہے کے کاموں میں چیزوں میں ایسی بات نہیں ہے پیسے ہیں تو بازار جاؤ چیز خرید کے لاؤ اور پیسے نہیں ہے <clears throat> تو وہاں دیر جا کر کے واپس آ جائیں گے کچھ نہیں ملے گا وہاں یہ نہیں ہے کہ بھائی غریب آدمی ہے جب اس کو بازار سے اٹھا کے چیزیں دے دو کوئی نہیں دیتا لیکن دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک حالت میں نہیں بنایا ایک اوپر کے طبقے کے ایک نیچے کے طبقے کے کسی کے پاس مال زیادہ ہے کسی کے پاس مال کم ہے کسی کے پاس طاقت زیادہ ہے کسی کے پاس طاقت کم ہے کسی کے پاس علم زیادہ ہے کسی کے پاس علم کم ہے یہ مختلف حیثیت ہے جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اس لیے بنائی ہے کہ ایک کو دوسرے سے جانچ اوپر والے کو نیچے والے سے اور نیچے والے کو اوپر والے سے نیچے والا اوپر والے کے حقوق ادا کرتا ہے یعنی اور اوپر والا نیچے والے کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں یہ ہے اصل جس پر انسان کے لیے فیصلہ ہوگا قیامت کے لیے وہ کتنا تھا کہ میں ساری دنیا دینے کو تیار ہوں تو نہیں بھائی یہاں کچھ نہیں چلتا پیسہ ویسا چلتا نہیں یہاں یہاں تو عمل چلتا ہے یہ اس سے صاف کہہ دیا جائے گا اور چھوٹا آدمی ہے بالکل آدو قسم کا لیکن اس نے عمل کر رکھے ہیں تو بہت بڑی پوزیشن پہ پہنچ جائے گا کہ اللہ ہمارا تعالیٰ نے اسی لیے مختلف حیثیتوں میں انسانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے تاکہ ایک دوسرے کو اپنے کام میں لگا دے مسفر کر دے ایک ایک مالک ہے اور ایک اس کا خادم ہے اور سارے مالدار ہو جائیں تو سب مالک ہی بن جائیں گے تو خادم خدمت کرنے کے لیے کوئی ملے گا ہی نہیں مزدوری کرنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا سمجھے اور یہ مصیبت کھڑی ہو جائے اور سارے کے سارے مزدور بن جائے تو پھر بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں وہ بھی سب رہ جائیں گے سڑک بنانی ہے پل بنانے ہیں دنیا بھر کے کام کرنے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے لوگ ڈر جاتے ہیں ان کا فیصلہ بھی کرنا ہے یہ سب کام کرنے ہوتے ہیں ایک نظام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس لیے اوپر نیچے بنایا مرد عورت بنائے سب کو مرد نہیں بنایا سب کو عورتیں نہیں بنائی تاکہ ایک کو دوسرے سے جانچا جائے اور ہر ایک دوسرے پر منحصر ہے آزاد نہیں ہے لیکن جبھی ہے جب وہ سمجھے تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں ہمارے دین کی محنت بہت آسان کہ ہم اپنی زندگی میں ترتیب بنائیں اپنے مقامی کام کی بھی اور بیرونی نقل و حرکت کی بھی اور وہ بنیاد مسجد باز جماعت ہی ہے جو اکائی ہے وہیں سے کام ہوتا ہے مسجد والد جماعت ہی سے اور وہ اپنی اپنی مسجد میں درج کرنے اور تعلیم کرنے سے لے کر کے مشورے کرنے سے لے کر کے اور سارے عالم کے اندر جماعتوں کو بھیجنے تک کا کام مسجد والد جماعتوں کو کرنا ہے عزائم کی طاقت اللہ سب اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عطا فرمائی ہے انسان ارادہ کرتا ہے وہ طے کر لے کہ یہ پہاڑ ہے اس کو مجھے ہٹانا ہے تو وہ پہاڑ کو ہٹا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے کی بہت بڑی قوت عطا فرمائی تو اس لیے تقریب میں یہ کہتے ہیں کہ ابھی تم ارادہ کرو نیت کرو کام کے کرنے کرے تو میرے طرف حالات ہی بگڑے ہو گئے ہیں سب میں کیا نہیں کروں گا ارے یہ حالات ہی بگڑے ہیں تو وہ ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے تو امید کروا رہے ہیں ایک بیمار یہ کہے کہ میں تو بہت بیمار ہوں میں کہ میں کیسے دوا کھاؤں گا دوا تو اسی لیے کھلا رہے ہیں تاکہ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی سمجھے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں تو نہیں کھاتا ہے تو پھر میں تو بہت زیادہ کمزور ہو گیا اب میرے بس کا نہیں ہے یہ اتنی تو طاقت ہوتی ہے وہ دوا کھا لے نہیں دوا کھا لے تو انجیکشن کے ذریعے سے اس کو اندر پہنچا دیتے ہیں اور آسان ہے لیکن اس سے ڈالنی تو ہونا ہی ہوگا کہ وہ دوا کو اپنے اندر جانے دے تو یہی ترتیب ہے تبلیغ کے دعوت کے محنت میں کہ ہمارے لیے چند چندرام ہے آسان سے ان پر ہم مسجد کی سطح پر ہر ایک عمل کرنے والا بن جائے سمجھے اور شب گزاری میں آ کر کے یہاں پر اپنی اپنے جماعتوں کو دکھائے حوصلے ہیں سمجھے لیکن حوصلے دکھانے میں یہ نہیں ہے کہ میں میری میں دیکھو اتنا زبردست کام کرنے والا ہوں تو شیطان دوسرے راستے سے آ جاتا ہے کہ جب اتنا سارا کام کیا ہے تو مجھے ذمہ دار بنا بناؤ ایک اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی وہ دین کے راستے سے دنیا کمانا چاہے گا وہ شیطان تو کبھی غافل نہیں ہوتا نہ نفس والا غافل ہوتا ہے نہ شیطان غافل ہوتا ہے وہ دنیا کے راستے سے بھی آتا ہے دین کے راستے سے بھی آتا ہے اور کہے گا میں اتنے بڑا ہوں تم سب چھوٹے ہو گیا ہوں وہ ساری محنت پر ایک دم پانی پھر دیا اس نے ابھی اسی کے لیے تو اسی کے لیے تو دین پر لائے تھے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں بندہ کہتے ہیں غلام کو غلام عبد اللہ ہم اللہ کل یا نے وادی یہ ندی نا سر اے میرے پیارے بندوں ہو بار بار بندہ کہہ کر کے پکارا اللہ نے ہم کو غلام غلام اسی کو کہتے ہیں کوئی کوئی کوئی بزرگ تھے وہ کوئی پہلے زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے پھر وہ ختم ہوئی وہ چیز وہ بچوں کو لے جا اٹھا کے لے جائے بیچ دیں جیسے اچھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو بیچے ہی تھے نا بازار میں پھر حضرت خریدا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید لیا اور حضور کو پیش کیا یہ اسلام سے پیسے کی پہلے کی بات ہے تو اب وہ ایک بزرگ نے کسی کو خریدا غلام کو خود سے پوچھا ارے میاں جب گھر نے کرنے کر کے آئے اپنے ارے میاں تم کیا کھاتے ہو تو اس نے کہا یہ جو آپ کھلائیں گے وہ کھاؤں گا تو پھر وہ پوچھا اچھا تم کون سا کپڑا پہننا پسند کرتے ہو یہ جو آپ پہنائیں گے وہ پہن لوں گا اور جو بات کہے ہوئے اس کا جواب کہ جو آخا فرمائیں گے وہی کروں گا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تیری بھی کوئی چاہ یا نہیں تو اس نے یہ کہا کہ ایک غلام کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ آقا سے یہ کہے کہ میری یہ چاہ وہ بزرگ جو ہے ان کی آنکھوں سے آنسو ہی کر پڑے تو کہا کہ بھائی تو انہیں تو مجھے آج ہاں، بہت بڑی چیز سکھا دی میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ بندہ کسے کہتے ہیں انہیں تو مجھے یہ سکھایا کہ میں اللہ کا بندہ کیسے بنوں گا یہ اللہ کی بندگی ہے کہ جو جو اس نے کہا ہے ہمارے نفے کے لیے کہا ہے وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور ہمیں ہمیں کو آگے بڑھانا چاہتا ہے انسانوں کو سارے مخلوقات کو تازہ کر دیا بڑے بڑے مخلوق ہاتھی اونٹ جیسے اور ریل مچھلی سب سب انسان کے ہیں اور سب سے نکاح اٹھاتا ہے لیکن انسان کو عمل کے لیے بنایا سمجھے اور عمل ہوتا ہے علم کے راستے سے تو اسی کی اسی کی مشق کے لیے اللہ کے راستے میں دعوت آئے اور ایک آسان کی ترتیب ہے کہ پچھلے چار مہینے کے لیے اپنے ارادوں کا اظہار کریں اور شب گزاری میں آ کر کے اپنی اپنی جماعتیں بھی لکھانی چاہیے اور افراد بھی دکھانے کے کون کون تیار ہیں چار مہینے چلنے کے لیے اور اسی سے انشاءاللہ ساری دنیا میں کام خود کا خود پھیل جائے گا کوئی زیادہ پیشی کا کام نہیں ہے تو فرمائیں اس کے لیے کون کون تیار ہے بتائیں اپنے چار چار مہینے کے لیے ارادے فرمائیں